اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سنوہے میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں